میں صحت دیجیے تندرستی دیجیے آفیت دیجیے اور زندگی کو باقی رکھیے تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ حاصل ہو جائے کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے قرآن کریم کے اترنے کا اور قرآن کریم کے پڑھے جانے کا اور کثرت سے تلاوت کیے جانے کا مہینہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکار کی سخاوت میں بہت اضافہ ہو جاتا سال بھر تو سخاوت کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور کوئی آنے والا سرکار کے دروازے سے محروم ہو کر نہیں جاتا یہاں تک عالم تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ رہا تو آپ لوگوں سے قرضہ لیتے تھے اور قرضہ لے کر بھی ضرورت لوگوں کی پوری کرتے تھے اس زمانے میں لوگ تھے بھی ایسے ضرورت مند موجودہ دور کے بناوٹی ضرورت مند نہیں تھے حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے خاتون آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دو بچیاں بھی تھیں اور ماں عائشہ سے آ کر مانگا میں اور میری دو بچیاں بھوکی ہیں کچھ دیا جائے کچھ عطا کیا جائے اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے دو جہان کے سردار کے گھر میں کیا نکلا ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایسی بات آج بیان کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کھاتے پیتے زمانے کے اندر ایسی بھوک ہڑتال کی باتیں کرتا ہے گیا وہ دور اب کہاں ہے ایسا فقر و فاقہ اور ایسے حالات کہاں ہیں ہمارے اوپر اب حالات کی نوعیت بدلی ہے ہر زمانے میں حالات تو ہوتے ہیں لیکن زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں پہلے لوگ حج کرتے تھے تو اونٹوں پر سفر کرتے تھے گدھوں پر سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے اور وہاں نہ خیموں کا ٹھکانہ نہ مکانات کا ٹھکانہ کچھ بھی نہیں تھا کے عالم ہے آج بھی مجاہدہ ہے حج میں اب فائیو اسٹار ہوٹلیں بھی ہے شاندار رہنے کے کمرے بھی ہے ٹینٹ بھی مینا کے اندر عمدہ اے سی والے پھر بھی لوگ پریشانی محسوس کر رہے ہیں کیوں اتنا چلنا پڑتا ہے اتنا چلنا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تندرست آدمی حج کر سکتا ہے بیمار کا تو کام ہی نہیں ہے تو اس زمانے میں بھی یہ بات کہتے تھے اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں اس زمانے میں نوعیت مجاہدے کی الگ تھی آج مجاہدے کی نوعیت الگ ہے لیکن ہے آج بھی تو آج ہمارے حالات اور ہیں وہ کیا حالات ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ چاروں طرف سے مال و دولت بھی آ رہا ہے اور کھانا پینا بھی آ رہا ہے اور ہم سنبھل نہیں پا رہے ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لل و اخشا علیکم مجھے تمہارے و فاقہ سے مر جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے ولاکن اکشا میں تو تمہارے دنیا آنے کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کے خطرے سے ڈرتا ہوں اور یوں فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل پر اور دوسری قوموں پر مال کا فتنہ آیا تھا اور وہ انہیں تباہ اور برباد کر گیا تھا تمہیں بھی مال کا فتنہ کہیں برباد نہ کر ڈالے لیکن سرکار قرضہ لے کر اس زمانے میں ضرورتیں پوری فرماتے تھے ایسے ضرورت کے لوگ آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا گھر چھان ڈالا دو کھجوریں مل سکی بھائی کسی کے گھر میں خالی دو کھجوریں ہوں تو وہ کسی فقیر کو نہیں دے گا پہلے یہ سوچے گا کہ یہ دو اگر میں نے دے دی تو میرا کیا بنے گا میں کیا کھاؤں گا پیٹ بھرنے کو مجھے کیا ہوگا صحابہ کرام پر ایسا دور بھی گزرا کہ کھجور کی گٹلی خالی چوس لیتے تھے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہیں ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینا چاہیے اور کتنا اللہ کا کرم ماننا چاہیے اور کتنا اس کی احکام کی فرما برداری کرنی چاہیے لیکن اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی ناشکری ہے ہمارے یہاں اللہ کا دیا ہوا کھانا کھایا پانی پیا جوس پیا پیر لمبے کر کے سو گئے نہ عبادت کا ٹھکانہ نہ نماز کی کوئی فکر نہ صبح میں اٹھنے کا کوئی خیال اور پیر پہ پیر چڑھا کے گفتگو کیا کرتا ہے کہ مولانا اپنے حالات کب سدھریں گے میں نے کہا پہلے تو سدھر پھر حالات سدھریں گے یہ پیر پہ پیر چڑھا کے مسائل نہیں حل ہوتے قربانیاں دینی پڑتی ہیں صحابہ کے حالات کیوں بدلے اس بنا پر کہ قربانی دینے کا جذبہ تھا جان کے نذرانے پیش کرنے کا ان کو مزہ آ رہا تھا تو اللہ نے ان کو نواز دیا ہمارے ہاتھ میں پراٹھا اور پیزا اور آئس کریم کے گلاس اور بات کیا کرتے ہیں کہ امت کی حالت خراب ہے تیری کھاتے کھاتے حالت خراب ہے پہلے تو سدھر پھر آگے بات کر اس طرح ٹیبلوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے مسئلے نہیں نکھل ہوتے دوستو اس کے لیے تو قربانی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا مر مٹنے کا جذبہ صحابہ جیسا لاؤ تو پھر اللہ ہم مرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ ہماری نسلوں کو زندگیاں دے گا جانتے ہو جب نعمتوں کے چاروں طرف سے آنے کی شکلیں ہوں اور ناشکریوں کی کثرت ہو تو اللہ دو عذاب میں مبتلا کرے گا ابھی آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا جب ابراہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کیونکہ مکے والے ہاتھی سے واقف نہیں تھے مکے والے اونٹ سے واقف تھے گدوں سے واقف تھے بکروں سے واقف تھے لیکن ان کے یہاں ہاتھی نہیں ہوتا تو ہاتھی کو دیکھ کے وہاں کے جانور بھی بھڑکتے تھے اور وہاں کے انسان بھی بھڑکتے تھے ابراہ نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یوں کہا کہ ہاتھی جو ہیں ان کو زنجیریں باندھوں گا اور وہ زنجیروں سے بیت اللہ کو باندھوں گا اور پھر ہاتھیوں کو دوڑاؤں گا تو ایک ہی دفعہ میں پوری بلڈنگ گرا دیں گے اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے چلا تھا جب ابراہ نے مکے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا مکے والے گھبرا کر سب پہاڑوں کے اندر اور غاروں کے اندر پناہ گزین ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے بیت اللہ کے متولی اور ذمہ دار سرکار کے دادا جان عبد المطلب تھے عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ابراہ نے جب عبد المتلیف کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں پر ابراہ کا لشکر قابض ہو گیا ہے تو اونٹ چھڑانے کے لیے ابراہ کے پاس گئے ابراہ نے بہت آؤ بھگت کی اکرام کیا اپنے ساتھ بٹھایا یہ سوچ کر کہ اب یہ نیگوشیشن کریں گے کہ حضرت کیوں بیت اللہ توڑنے آئے ہو کیوں اللہ کا گھر منہدم کرنے آئے ہو کچھ لے دے کر راضی ہو جاؤ تو میں اپنے دل کی خوب بڑاس نکالوں عبد المطلف سے سوال کیا آپ کون ہیں تو جواب دیا کہ میں بیت اللہ کا متولی ہوں بیت اللہ یعنی پوری دنیا کا سینٹر اس کا میں ذمہ دار ہوں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں فرماتے ہیں تو آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے آئے کہا نہیں تو پھر کیوں آئے ہمیں اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاجو ہے یار تم اتنے بڑے بیت اللہ کے متولی اور تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے تو عبد المطلب نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ بیت اللہ کا کیا مطلب انہوں نے کہا اللہ کا گھر فرما جس کا گھر ہے اس کو اس کی فکر کرنی ہے اونٹ میرے ہیں مجھے اس کی فکر کرنی ہے میں دنیا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نگران ہوں میں ذمہ دار ہوں مالک نہیں ہوں متولی مسجد کا مالک نہیں ہوتا نگران ہوتا ہے رکھوالا ہوتا ہے وہ اپنی مسجد میں جیسی چاہے جو حکمی نہیں چلا سکتا مسجد اللہ کا گھر بیت الخلا نہیں چل رہی ہے چلا دے نل ٹپک رہے ہیں بند کر دے اور اس کا پانی گندا ہے صاف کر دے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مسجد یعنی اللہ کا گھر اس میں جو ذمہ دار ہے وہ نگرانی کے لیے ہے اپنی آرڈر اور باسنگ کرنے کے لیے نہیں ہے اتفاق سے متولیوں کو اپنے عہدے کا پتہ نہیں ہوتا ہو تو باسنگ زیادہ کرتے ہیں سمجھتے میں خدا ہوں حالانکہ جانتے ہیں کہ مسجد سے باہر ان کو سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے ہم کو قبول کیا باسنگ کے لیے نہیں کیا عبد المطلب کو بڑا خیال ہے یوں فرمایا میں تو میرے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے ذمہ دار ہے وہ اس کے مالک ہے وہ اس کی نگرانی کریں گے وہ کیا کریں گے میں نہیں کہہ سکتا لیکن کریں گے اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا انتظام کرتا ہے اللہ وہ پالن ہار ہے سرجن ہار ہے مالک ہے خالق ہے وہ اپنے گھر کا انتظام کرے گا اور وہ طاقت والا قدرت والا ہے اس کو ہماری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بڑا عجیب جواب دیا شرک ہونے کے باوجود اللہ کا بھروسہ اور اللہ کا یقین کتنا ہے کہ ہم موحد ہو کر اللہ کا یقین اتنا نہیں رکھ رہے اب رہا نے بعد میں چڑھائی کی وہ ہاتھی لے کر آیا تھا اللہ نے اپنی گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے الم تر کئی پپال ربو کبھی پیا پیل کیا دیکھا نہیں تو نے کہ فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا روزانہ مغرب میں پڑھتے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے جو لوگ پورا قرآن کریم نہیں پڑھتے وہ بھی الم ترا پڑھتے ہیں لیکن الم ترا سے آگے کیا ہے یہ کچھ پتا بھی ہے کون سی تراوی میں جا رہے ہیں تو الم ترا میں جا رہے ہیں یہ الم ترا سے آگے کچھ نہیں سمجھتا الم ترا کے معنی کیا تو نے دیکھا نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل اللہ نے فیل والوں کے ساتھ جو بڑی طاقتوں اور بڑے گھمنڈ اور غرور لے کر تمہارے گھر کو گرانے آئے تھے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تم تو بالکل کمزور تھے تم تو بھاگ کھڑے ہوئے تھے تم تو غاروں میں جا کے چھپ گئے تھے وہ تھے اور اللہ تھا سمجھ رہے بات میری وہ تھے اور اللہ تھا اللہ کا گھر مٹانے اللہ کا گھر گرانے آئے تھے بندے بھاگ کھڑے ہوئے کہ اللہ ہم سے تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا تم چلے جاؤ میں امتحان میں ان کو ناکام کر کے رکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہتے ہیں وہ آئے ہیں ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی ایک تو ایک تو پرندہ ہی چھوٹا پھر اس کی چونچ چھوٹی اور وہ چھوٹی چونچ میں کتنا کم کرا سکتا ہے اندازہ لگاؤ لیکن یہ کنکر کے اوپر ایسے نام لکھے ہوئے تھے جیسے بلیٹ اور گولی کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے ناٹ سیون ناٹ سکس یہ سب نام لکھے تھے مرنے والوں کے الم تر کئی پپال رب کبھی اصحابل فیل الم یجال کئی دگم پی تدلی وارسل علیہم پیرن ابابی اللہ اللہ فرمایا وہ جان لے کے آیا تھا بڑی تدبیریں بڑے شکنجے سنو میری بات غور سے بہت بڑے بڑے پلان لے کے آیا تھا کہ ان کو مٹا کے ختم کر دوں گا بڑا لمبا پلاننگ چلا کے آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے ان کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکر دے دی انہوں نے اوپر سے چھوڑ دی اور ہم نے اس کی سازش کو لپیٹ کر اسے ناکام کر دیا وہ چھوٹی سی کنکر جو اوپر سے چھوڑتے تھے تو وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص میں سے نکل کر ہاتھی کو پاس کر کے زمین کے اندر جاتی تھی اور وہ ایک ہی کنکر سے ختم ہو جاتا تھا گویا بڑی تیز رفتار کی گولیاں اللہ نے چھوڑی جتنا بڑا پلان اللہ اتنی کمزور چیز کے ذریعے سے تباہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے ختم کر دیا لشکر پورا تباہ ہو گیا نام لکھا ہوا یہ فلان کو جا کے لگے گی یہ فلان کو کنکری لگے گی یہ فلان کو کنکری لگے گی کنکر لگتے گئے ہاتھی مرتے گئے سوار گرتے گئے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے راستے میں بھاگے ہوئے لوگوں کو بھی بلیٹ سے ختم کر دیا ہے فرمایا میرا مقابلہ کرنے کے لیے آنے والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا مت مقابلہ کرو اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اب یہ تو ہو گئی بس لوگ دیکھ رہے تھے پہاڑوں پر سے جو ختم کرنے کے لیے آئے تھے ہم کو ان کا انجام کیا ہوا کہ کوئی ان کو پانی پلانے والا نہیں ملتا ناکامی اور نامرادی تو دیکھو ان کی اور آگے جانتے ہو عالم کیا ہوا ایک چھوٹا بات ہے میں آپ کو سناتا جاؤں سرکار کو ختم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال کی صبح ہوئی ہے اور تمام قبائل کے لوگ ایک جگہ مشورے کے لیے جمع ہوئے ہیں انہوں نے تمام نے مل کر مشورہ کیا یہ مشورہ کیا کہ ہمارے الگ الگ الگ الگ لوگ اور جوان جو ہیں وہ سرکار کے دروازے پر پوسٹ کیے جائیں اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور گھیرنے کے بعد رات کو حملہ کر کے حضور کو ختم کر دیا جائے اب پندرہ قبیلے کے پچاس لوگ ہیں بیس قبیلے کے ڈیڑھ سو آدمی ہیں سب کے دو دو تین تین دو دو تین تین چار چار ممبر ہیں سب مل کے سرکار کو ماریں گے تو کون کس کو بلیم کرے گا کسی کے اوپر قتل کا الزام لگ ہی نہیں سکے گا اور حضور کا کانٹا مکے سے نکل جائے گا بس یہی ایک راستہ ہے کہ حضور کو ختم کر دیا جائے سرکار آرام سے طے کر کے گھر میں تشریف فرمائے کہ آدھی رات سے اللہ کا حکم آئے گا مجھے نکلنا ہے گھیراؤ ڈالا ہوا ہے صبح سے پہلے پہلے سرکار نے دروازہ کھولا اور زمین سے ایک مٹھی کنکر اٹھایا اور کنکر اٹھا کر جتنے لوگ تھے ان کے اوپر چھوڑ دیا سب کی آنکھوں میں کنکر پہنچ گئے سب آنکھیں مل رہے ہیں آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے اور دو سو آدمیوں کے بیچ میں سے سرکار نکل کر حفاظت کے ساتھ گارے سور میں پہنچ گئے جب اللہ بچاتے ہیں تو اس طرح بچاتے ہیں جب اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے نرغے میں سے اللہ نے نکالا اور پہنچا دیا گارے سور میں اور جب یہ جاگے اور ہوش میں آئے اور جا کر کمرے میں دیکھا تو حضرت علی سو رہے ہیں اور سرکار موجود ہی نہیں ہے کہاں گئے تو حضرت علی نے کہا تمہارے اندر سے نکل کر گئے تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں گئے یہ ہے اللہ کا حفاظتی انتظام مکے والوں کی دھاک بیٹھ گئی اس کے بعد اللہ نے سرکار کو دنیا میں تشریف لانا مقدر کیا ہوا ہے یہ عام الفیل جس میں ابراہ کا لشکر ختم ہو گیا اس میں سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں اب مکے والے جہاں جاتے تھے لوگ بہت عزت کرتے تھے بھائی یہ تو وہ ہیں جن کے گھر کی ہم نے کھلے آنکھوں دیکھی کہ اللہ کی مدد آئی تو بھائی ان کو مت چھیڑنا ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے بلکہ اکرام کرنا تاکہ اللہ ہمارا بھی مددگار بن جائے تو جہاں جاتے تھے بڑا خیال رکھا جاتا تھا جہاں جاتے تھے بہت اکرام کیا جاتا تھا جہاں جاتے تھے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے راندے والی جماعت جہاں بھی جاتی ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے یہ نہیں سمجھتے کہ دیر کے علماء کا کمال ہے مدرسوں کا کمال ہے نہ مدرسے ہوتے نہ علماء ہوتے نہ ان کا کوئی باپ پوچھتا یہ تو ان بزرگوں کا کمال ہے ان کی قربانیوں کا کمال ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ والے رات کو روئے تھے اس کی وجہ سے تم کو لوگ کھلا رہے ہیں تم نے تو سو سو کے صبح کیے انہوں نے رو رو کے صبح کیے ہاں تو فرماتے ہیں کہ اب جہاں بھی جاتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں لوگ بڑا اکرام بڑا احترام بھائی یہ تو فیل والے ہیں ان کے لیے تو فیل کو مار ڈالا ساد فیل کو ختم کر دیا اب رہا کو ختم کر ڈالا اور دیکھنا کہیں ہمارے اوپر حالات نہ بھائی ان کا اکرام کرو پھر مکے میں بڑی منڈی تھی منڈی مکے میں کچھ نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے مکے میں نہ پانی ہوتا ہے اور نہ مکے کے اندر سبزی ہوتی ہے اور نہ مکے کے اندر پھل ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو تائف کے اندر ہوتے ہیں تائف میں بالکل موسم الگ ہے اور مکے کے اندر موسم بالکل الگ ہے تائف میں شام کا علاقہ ہے تائف شام میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی انگلی پر اٹھایا اور حضرت ابراہیم کی دعا کی تکمیل کے طور پر مکے میں لا کر کے اس کو رکھا تو تائف کا موسم شام جیسا تائف کے اندر پھل بھی ہیں تائف کے اندر آب و ہوا بھی عمدہ ہے ایک پوروے پر وہ پورا ٹکڑا اٹھا کے یہاں رکھ دیا فرماتے اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں بڑا اکرام بڑا احترام اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ان لوگوں کے لیے غلہ لاتے ہیں کپڑا لاتے ہیں اناج لاتے ہیں یہاں تک کہ ہندوستان کے لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہ لوگ بھی انڈیا آتے ہیں پھر مک مکے والے سردی کے زمانے میں گرم علاقے میں سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں جب عرب میں سخت گرمی ہوتی تو ٹھنڈے موسم کے اندر سفر کرتے تھے ملک میں سفر کرتے تھے تو سال میں دو سفر کیا کرتے تھے سب تاریخی باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اب لینے کے لیے جانا پڑتا تھا مکے والوں کو پوری دنیا سے غذائیں اور اناج اور اور غلے پھل مکے میں آتے ہیں تو کھانے پینے کی فراوانی آج آپ مکے جائیں گے مکے میں کچھ نہیں پیدا ہوتا لیکن دنیا میں جہاں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہاں والوں کو وہ چیز ملے اس سے پہلے مکے والوں کو اللہ کھلاتا ہے کیوں اس بنا پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں والوں کو روزی کے لیے دنیا میں نہ جانا پڑے بلکہ روزی ان کے پاس یہاں آ جائے اللہ بھیج رہا ہے پوری دنیا کا کوئی پھل آپ مانگ لو آپ کو عرب کے مارکیٹ کے اندر مل جائے گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے پھر اگر کوئی مدینہ منورہ چلا جائے تو وہاں میرے سرکار کی دعا ہے اس بنا پر وہاں بھی ہر طرح کا آپ کو پھل اور غلہ دنیا کی ہر چیز وہاں آپ کو اویلیبل ملے گی یہ پروانی ہو گئی مکے میں ایک طرف جو ہے امن و امان دوسری طرف مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن جب یہ دونوں چیزوں کی قدر نہیں کی تو قرآن کریم میں فرمایا ہم نے ان کے اوپر دو مصیبتیں ڈال دی ایک تو فقر و فاقہ آ گیا کہا سالی مکے میں آ گئی حضور کے نہ ماننے کے بعد اور حضور نے بد دعا کی کہ نہ مانا تم نے مجھے میرے ایمانی دعوت کا انکار کیا اللہ تمہارے اوپر ایسے فخر کے دن لائے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال کا خطرناک کہا آیا تھا ابو سفیان دوڑ کے آئے تھے مدینے بات نہیں تھی گفتگو نہیں تھی لڑائیاں تھی چپکے سے آئے تھے اور سرکار کا دامن پکڑ کر کہا آپ تو بڑے مت والے بڑے سخی بڑے نرم دل ارے مکے والوں کا عالم یہ ہے کہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں چبانے پہ مجبور ہو گئے آسمان پر دھواں نظر آتا ہے اور درختوں پر شاخیں نظر نہیں آتی اور انہوں نے جڑے نکال کر چبانا شروع کیا ہے اور مردے گڑے ہوئے نکال کر کھانا شروع کیا ہے دعا کیجیے سرکار کو رحم آ گیا اور دعا فرمائی قحط سالی دور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعا کی برکت سے قحط سالی کو دور کر دیا میں کہہ رہا تھا کہ جب آدمی اللہ کے حکموں کی نافرمانی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دو مصیبتوں میں مبتلا فرماتے ہیں ایک امن کی جگہ خوف آ جاتا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا اب کیا ہوگا صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا وہ آئے یہ گئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ خوف کے اندر مر جائے گا یہ تم نے امن کی قدر نہیں کی تم نے ایمان کی قدر نہیں کی تم نے عبادتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے خوف مسلط کر دیا اور جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جائے گی تو فرمایا جب نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ نعمتیں چھین لے گا و فاقہ کا عالم نہ آ جائے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کہیں پانچ سالی آنے والی ہے اس لیے دوستو اپنے آپ کو بہت سنبھالو جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی اللہ نعمتیں لے لیتے ہیں جب ایمان کی قدر نہیں ہوتی اللہ خوف مسلط کر دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کیا اللہ من خوف ہم نے تم کو بھوک سے امن دے دیا اور تمہیں دشمنوں سے امن و امان عطا کر دیا آج ضرورت ہے کہ خوف کی چادر ختم ہو جائے امن و امان آئے کب آئے گا جب اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے گی جب آئے گا اور اگر یہ اٹھا اٹھا کر کھانے ڈسٹ بین میں ڈالنا شروع کر دیں گے اور پھلوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے قحط سالیاں آ جائے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے تو نعمتیں جب زیادہ آئے ڈرنے کی ضرورت ہے بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے نل کھلا رکھا ہے اور ماں بہنیں آپس میں گفتگو کے اندر مصروف ہے پانی برابر بہتا جا رہا ہے اور گفتگو ختم نہیں ہوتی ایک ایک پانی کا قطرہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا سوال ہونا ہے سمندر کے کنارے پر اسراف جائز نہیں ہے یہ بہتا ہوا پانی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اسراف مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ لالے پڑ جائیں پانی کے آج پانی ہے تو قدر نہیں کرتے لائٹ میں بھی دیکھو ایک کی ضرورت ہو تو دو مت جلانا دو کی ضرورت ہو تو چار نہیں جلانا اور جہاں ایک کے کام چلتا ہو دو کی ضرورت نہ ہو پنکھے وہاں زیادہ مت چلانا بھڑ پنکھا چل رہا ہے کوئی بھی وہاں نہیں ہے تو یہ اللہ کے یہاں جواب دینے کی بات ہے ان المبدین کانو الشیطان شیاتی کفورا فرمایا سرکار حد سے زیادہ سخی تھے اور کیا عالم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ جب ضرورت مند آئے قرضہ لے کر اس کی ضرورت پوری کر دینا قرضہ لے کر ضرورت پوری کر دینا بہت بڑا کام ہے سخاوت بہت بڑا کام ہے امانت داری بہت بڑا کام ہے فرما دنیا میں نبی کے اٹھنے کے بعد سب سے بڑی اٹھنے والی چیز امانت ہے ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جیب جو ہے وہ دل کے پاس بنتا ہے لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے جیب ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹری جو ہے نا یہ دل کی بیٹری وہ مال ہے یہاں مال رہتا ہے تو اس کا دل بھی برابر ٹک ٹک گھڑی برابر چلتی ہے جب تک بیٹری درست ہوتی ہے تو جیب جب خالی ہوتا ہے تو دل بڑا ہوتا ہے جب جیب بھرتا ہے تو دل خالی ہو جاتا ہے پھر دینے کے اندر سخاوت کے اندر پرابلم شروع ہو جاتا فرماتے ہیں انہوں نے تو بے دڑک لینا شروع کر دیا اب مہینہ ختم ہونے والا ہے ابھی تو چند دن باقی ہے اور وہ آ گیا اور آ کر کہا بلال اے حفشی اتنا بڑا حساب ہو گیا تیرا اتنا پیسہ لے لیا دینے کا انتظام ہے تیرے پاس اور یاد رکھ پرسو صبح اگر تو نے نہیں دیا نا تو تجھے گردن پکڑ کر بازار میں فروخت کروں گا غلام بنا دوں گا اور پہلے مکے میں غلام تھا نا مدینے میں بھی غلام بن جائے گا دوڑ کر حضور کے پاس اللہ کے رسول سنا اس نے کیا کہا کہا کہا کیا کہ مجھے غلام بنانے کی بات کرتا ہے دن پورے نہیں ہوئے ہیں ابھی اور میرے پاس پیسے مانگتا ہے اور سرکار آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جو لیا تھا وہ تو میں سب اللہ کے بندوں کو دے چکا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کہاں سے لا کے دوں گا میں تو آج رات اپنی عزت بچانے کے لیے جنگل چلا جاؤں گا کیونکہ وہ تو مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا یہودیوں کا تو کام مسلمانوں کو رسوا کرنے کا ہے تو اس نے بہانہ بنایا ہم کو رسوا کرنے کا اور اب بالکل بات بدل گئی ہے اس کی اتنی سختی سے کام لے رہا ہے سرکار مسکرائے اور حضرت بلال نے عشاء کے بعد سامان سفر طے کر لیا کہ صبح ہونے سے پہلے میں مدینہ چھوڑ دوں گا سرکار ملوں گا نہیں کل صبح اچھا کچھ بولے نہیں سرکار تیاری بالکل ہو گئی اور وہ آدمی ادھر تقاضوں پہ تقاضے کر رہا ہے اور یہ چھپ گئے ہیں گھر کے اندر کیونکہ پیسے چکانے کے لیے ہے نہیں اور وہ اللہ کا بندہ برسر بازار جو ہے سرکار کو برا کہتا ہے بلال کو برا کہتا ہے رات ختم ہونے والی تھی کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے گا کہ سرکار نے تمہیں یاد کیا ہے چلو میں تو جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میرے سرکار نے یاد کیا سلام کر کے ذرا معلوم کروں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھا کہ دو اونٹ سامان سے لدے ہوئے کھڑے ہیں سرکار کے دروازے پر بلایا اور سرکار مسکرا رہے ہیں اور میں نہیں جانا پڑے گا بلال تمہیں شہر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے انتظام کر لیا ہے ایک بادشاہ نے نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا ہے دو اونٹ پر سامان کتنا ہے ارے سرکار اس کا قرضہ چوک کے بھی اتنا باقی رہے گا فرمایا دونوں لے جاؤ اس کا بھی چکا دو اور اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دو اور مجھے آ کر اطلاع دو کوئی مال باقی نہیں رہنا چاہیے عشاء کے وقت آئے حضرت بلال سرکار نے فرمایا چکا دیا سب کا مال ہاں سب کا قرضہ چکا دیا سرکار کچھ باقی بچ گیا ہے پر میں ہاں، تھوڑا باقی ہے پر میں آج کی رات میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال تیرے اونٹوں کا مال تقسیم نہیں ہو جاتا قسم ہے میں اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا اس بنا پر کہ مال اور نبی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے پوری رات سرکار نے وہ اندھیری مسجد میں گزار دی جہاں نہ پنکھوں کا انتظام ہے نہ جہاں لائٹ کا انتظام ہے اور نہ جہاں بیت الخلاء کا انتظام ہے نہ جہاں روشنیوں کا انتظام ہے میرے آقا نے پوری رات اسی مسجد میں گزار دی دوسرے دن فجر کی نماز سے پھر سلسلہ شروع ہوا شام ہو گئی عشاء کی نماز ہوئی حضرت بلال سے پوچھا کیا ہوا وہ مال بچا ہے پر میں نہیں سرکار آج تمام مال سے اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ایک پائی بھی نہیں بچی پر میں اللہ تجھے جزائے خیر دے آج تھی مجھے گھر جانے کے قابل بنا دیا ہے سیرت پڑھو دوستو سرکار کی زندگی کا جائزہ لو دنیا میں کوئی ایسا نظر آئے تو بتاؤ ورنہ یہ بڑی بڑی شخصیات کی جو ہیرا پھیری ہے اس کو بھول جاؤ تم کو اتنا بڑا نبی ملا تم کو اتنا بڑا رسول ملا یہ تصویروں کی دنیا میں کہاں کھو گئے ہو کہاں اپنے رسول کو بھول گئے ہو کہاں سرکار کی زندگیوں کو بھول گئے ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی شخصیات نہیں ہے جن کی کوئی حیثیتیں نہیں ہے میرے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی قدر نہیں ہے ہم کو ایسا نبی اللہ نے دیا ہم کو ایسا قرآن اللہ نے دیا کہ اس قرآن کے لیے پوری دنیا کا سونا لگا دیا جائے اور چاندی لگا دی جائے اور سب کچھ لگا دیا جائے آج میں واٹس ایپ پر ایک میسج پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت بڑے ناخاں جو عاشق رسول کہلاتے ہیں ان کے لیے ان کو سونے کے اندر تولا گیا لکھا تھا عاشق رسول اور پیسے وصول سونے میں تولے جا رہے ہیں ارے میرے سرکار کی زندگی کیا ہے میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی اور ایک اور بھی شہر ذرا سنتے چلے وہ بھی ان کے دشمن سے اچھی نگی دوستی دوستی دوستی اور کیا اچھی بات کہتا ہے کوئی بیچارہ سرکار کو تشبید ہے چاند سے کوئی ستاروں سے کوئی سورج سے تو شاعر کہتا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے وہ اور الجھے وہ ستاروں میں اور کو میں اچھی بات طیبہ کے فقیروں کی ٹھو کر میں زمانہ تاریخ بتاتی گئے ہمیں اتنا شاندار نبی عطا فرمایا ہے بلکہ شاعر کہتا ہے دین دنیا کی بلائی گر تجھے منظور دین دنیا کی بلائی گر تجھے منظور گئے دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام ہے جب اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا اتنی شاندار زندگی رکھنے والا نبی دیا ہے فرمایا سخاوتوں کی انتخاب ہے میرے محبوب کے دربار میں لیکن رمضان آئے تو میرے نبی کی سخاوت میں اور بھی اضافہ ہو جائے اور حدیث پاک میں فرمایا سخاوت کیسی ہے فرمایا باد صبا اور چلتی ہوئی تیز پرواہ ہوا اس کے جھونکوں سے نہ کوئی پتا محروم رہتا ہے اور نہ کوئی غچہ محروم رہتا ہے اور نہ کوئی پھول محروم رہتا ہے نہ کوئی بوٹا محروم رہتا ہے اور نہ کوئی کانٹا محروم رہتا ہے ارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی آگے ہے سخاوتوں کے دریا بہا دیے میرے سرکار نے کچھ نہ ہو کر حاتم کو پیچھے چھوڑ دیا اور کچھ نہ ہو کر دنیا کے شاہوں اور بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ماں رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنا شروع کیا گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں دو کھجوریں مل گئی تو یہ نہیں سوچا کہ آج افطار کر لیں گے ان کھجوروں سے رکھ دیا جائے سنبھال کرنا تو پیٹ بھر لیا جائے گا ضرورت مند کا خیال آ گیا کیونکہ رہ رہی ہیں سرکار کے گھر میں نہ تو پھر ماحول ایسا ہی ہوگا سخی کے گھر میں رہے گا اس کے مزاج میں سخاوت آ جائے گی سب سبھیوں کا سخی تو گھر میں ہے تو اس کے گھر میں رہنے والے پر سخاوت کا پرتو نہ پڑے اور معاشہ سخی نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے بڑی تاریخ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کی بڑی تاریخ ہے ارے جب منافقوں نے کیچڑ اچھالا سرکار نے ممبر پر پوچھا بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تو کوئی کہہ رہا تھا الگ کر دیجئے کسی نے کہا آپ کے لیے خواتین کی کمی نہیں ہے تو آنسو کی برسات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر سوال کیا اللہ کے رسول ایک سوال کرتا ہوں آپ جواب عنایت فرمائیے یہ جو نکاح ہوا تھا یہ کیا آپ کا فیصلہ تھا یا یہ آسمان والے کا فیصلہ تھا سرکار نے ممبر پر مسکرا کر فرمایا میرے نکاح کا فیصلہ آسمانوں میں ہوا تھا حضرت جبریل علیہ و سلام ایک ریشم کا ٹکڑا لے کر آئے حضرت عائشہ کی تصویر بتائی اور فرمایا مستقبل میں یہ تمہاری رفیقیں حیات ہوگی اور ام المومنین بنے گی تڑپ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب نکاح کا فیصلہ آسمانوں میں ہو تو طلاق کا فیصلہ زمین والے نہیں کر سکتے طلاق کا فیصلہ اگر ہوگا تو وہ بھی آسمان کی بلندیوں سے آئے گا ان کی نہ سنیں آپ اور انتظار کریں آسمان والا کیا کہتا ہے قرآن کریم نے فیصلہ کیا یہ باتوں لکھ ارے پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں مناسب ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد مناسب ہیں ارے یہ بمبئی کی ناپاک رنڈیوں کے ساتھ کوئی اللہ والا نہیں جانا چاہے گا لاتوں سے اڑا کے پھینک دے گا ایسی گندی ہم کو نہیں چاہیے ہمیں تو کالی کلیٹی ہو لیکن پردے والی اور اللہ والی چاہیے فرمایا الخبیسات للخبیسین والخبیتون للخبیسات ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں مناسب ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں لیکن پاکیزہ ہیں سرکار تو اللہ نے جوڑا انتخاب کیا تو انتہائی طور پر پاکیزہ ہیں حضرت عائشہ تب تو جوڑا بن کر اور رفیق حیات بن کر آپ کے گھر کا چراغ بن کر آئی معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کیا دو کھجوریں مل گئی تڑپ کرائی اور دامن میں ڈال دیا یہ خاتون گئے سبحان اللہ آپ کے پاس تو سبحان اللہ کہنے کے بھی لالے ہیں ابھی کوئی گانے والا ہوتا نا تو واہ واہ کی بوچھاڑ کر کے رکھ دیتے فرماتے ہیں ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے اس مانگنے والی ماں نے ایک ٹکڑا بچی کو دے دیا دوسرا ٹکڑا بچی کو دے دیا اور ایک کھجور اپنے منہ میں رکھنا چاہتی ہے اور بچیاں اتنی بھوکی ہیں کہ ماں کھجور کا لکما بنائے اس سے پہلے پہلے ہاتھ پھیلا دیے دونوں بچیوں نے ماں نے منہ سے کھجور نکالی دو ٹکڑے کر کے وہ دو ٹکڑے بھی دے دیے آنکھوں سے آنسو برتنے لگے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہا ارے تیری ممتا کو سلام کرتی ہوں تیری ممتا کو پیار کرتی ہوں تو بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلا رہی تو بڑی ہے تیرا پیٹ بڑا ہے تیری ضرورتیں بڑی ہیں لیکن تیرے پیار اور تیری ممتا کی قسم ہے تو نے اپنے بھوک کی پرواہ کیے بغیر اپنے منہ کا کھجور بھی نکال کر دو ٹکڑے کر کے اپنی بچیوں کا حوالے کر دیا آنسو کی برسات میں روانہ ہو گئی وہ اور دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی اور تاک کر ماں نے کہا آج میرے گھر میں جتنا بھی کھانا ہوتا اور کھجوریں ہوتی سب اس کے دامن میں جھونک دیتی اتنے بھوک دیکھی ہے میں نے وہ بچیوں کے چہروں میں اور اس کی ماں کی طرف دیکھی ہے سرکار تشریف لے آئے کیا بات ہے عائشہ بہت پریشان ہو کیوں رو رہی ہو میرے محبوب آج ایک عجیب منظر دیکھا اللہ نے مجھے گھر میں بٹھا کر ایک عجیب منظر دکھایا ایک ماں گئی حسین دو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر اس نے تڑپ کر مانگا میں نے مچل کر دو کھجوریں گھر میں تلاش کر کے جو رہ گیا تھا اپنے گھر کا سامان دے دیا ماں نے بھوکے رہ کر وہ دونوں کھجوروں کے ٹکڑے یکے بعد دیگرے اپنی بیٹیوں کو کھلا دیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جسے لڑکیوں کے ذریعے سے آزمائے وہ بہت بڑا خوش قسمت ہے اگر ان کی پرورش کر گیا سرکار نے فرمایا یہ دو بیٹیاں یہ تین بیٹیاں یہ ایک بیٹی ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن سکتی ہے جہنم سے آڑ بن سکتی ہے لیکن میرے محبوب ایک بات پوچھنی تھی آج میرے گھر میں دو کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے دو کھجورے ماں کی گود میں نچھاور کر دیا لیکن ایک کاش اور ایک ٹکڑا کیا ہوتا ہے آج جنت کمانے کا بہترین موقع تھا میں اس کا پیٹ بھر دیتی وہ بچیوں کا پیٹ بھر دیتی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دیتے اتنے بھیانک دن میں یہ دینا مجھے کام آ جاتا یہ سخاوت مجھے کام آ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ دیا ہوا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تجھے جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے اور ایک تاریخی جملہ سرکار نے فرمایا ولو سے تمہارا جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو یہ ایک کھجور کا ٹکڑا تمہیں جہنم سے آڑ بنا کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک دے گا شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو رمضان میں روزوں پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر کیوں دیتے ہیں فرمایا نماز پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے تلاوت کرتا ہے تو پتا چلتا ہے حج کرتا ہے تو پتا چلتا ہے زکات دیتا ہے تو جس کو دیتا ہے پتا چلتا ہے لیکن عالم یہ ہے دوستو روزہ رکھتا ہے تو رکھنے والے کو اور اللہ کو پتہ چلتا ہے فرمایا جب تیری عبادت کا تجھے اور تیرے رب کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تو کسی کی آڑ نہیں چاہیے جب اجر دوں گا تو تجھے بلا کر خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا اس لیے حدیث میں فرمایا زیبی یہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اس بنا پر کے کوئی تعریف نہیں کرتا کسی کو پتا نہیں چلتا کوئی روزہ دار نہیں کہتا لیکن مجھے معلوم ہے تیرا عمل تو کوئی حائل نہیں بیچ میں تو بے نفس نفیس تیرے روزے کا بدلا دوں گا فرمایا وان عزیبی دوسری عبادتوں کے ثواب فرشتوں کے ذریعے دلواؤں گا تو روزے کا اجر اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور مشائق فرماتے ہیں روزہ میرے لیے رکھا کہ میں مل جاؤں تجھے تو پھر میں ہی ملوں گا تجھے روزے کے بدلے میں اللہ ملتا ہے آگے وہ مہینے آ رہے ہیں میرے سرکار کبھی رجب کے مہینے کے روزے رکھ لیں اور کبھی میرے سرکار شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھ لیں اور پھر لگاتار رمضان کے روزے رکھیں کبھی چھوڑ دیا ہے سرکار نے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اتفاق سے بات شروع کیا تھا میں نے کہ سرکار جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و شابان و بلغنا رمضان زندگی کی کوئی تمنا نہیں ہے میرے نبی کو لیکن عبادتوں کا جذبہ یہ تمنا کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جب شابان کے کنارے پہنچا دیا ہے نا اللہ تو تندرستی کے ساتھ مجھے رمضان بھی عطا کیجیے تاکہ رمضان کی بہاریں رمضان کی تلاوتیں رمضان کی عبادتیں اللہ مجھے نصیب فرمائے آج کی گزارشات کو اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر دائم قائم رکھے اور ہمیں مسجدوں سے عشق دے دین سے وابستگی دے گھر میں ماں بہنوں کو نمازوں کی توفیق دے پردہ برقع نصیب فرمائے گھروں میں تلاوت کی فضا بن جائے اور آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سنبھالنے اور رمضان کے ایک ایک لمحے کی اور ان مہینوں کے بھی ایک ایک لمحے کی قدر اللہ نصیب فرمائے درود پاک اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے الہ العالمین ہمارے یہ نوجوان نے دین کی نسبت سے ہمیں جوڑ دیا اور جمع کر دیا اور تیرے گھر میں جمع کیا اے اللہ یہ جمع کرنا قبول کر لے اور اللہ جمع ہونا قبول فرما لے اور اللہ جو اچھی باتیں اس پر عمل درآمد نصیب فرما دے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے پورے علاقے کو اے اللہ دیندار بنا دے گھر گھر میں نمازی پیدا فرما دے اے اللہ ہر گھر میں تلاوت کا ماحول پیدا فرما دے اللہ دعاؤں کا دائیا پیدا فرما دے اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے اللہ عبادتوں کا خوبر بنا دے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے اللہ ہمارے نماز پڑھنے والوں کو اخلاص عطا فرما دے اللہ ہماری عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اللہ ہماری زبانوں پر ذکر جاری فرما دے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے اللہ اپنی معرفت سے ہمیں منور فرما دے اے اللہ سلسلوں کے فیض عطا فرما دے دلوں کو ذکر کے اعتبار سے جاری ساری فرما دے پوری زندگی اللہ تعت والی عبادت والی تیری رضا والی بنا دے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور جو مقروض ہیں اللہ غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے اللہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کا سننا بھی قبول فرما لے اور اللہ جو سنا ہے اس پر عمل درابت بھی نصیب فرما دے اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور اللہ جب مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما میرا قیام کچھ کہنا جناب محترم یونس بھائی کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کو شفایت کا ملا آج دائیں